مشہور شاعر جناب حمایت علی شاعر اور موسیقار خلیل احمد یہ دونوں صاحبان کسی مزید تعارف کے محتاج نہیں یہ دونوں براڈ کاسٹنگ سے کافی عرصے تک وابستہ رہ چکے ہیں آج کل پاکستانی فلمی صنعت سے متعلق ہیں تھوڑے عرصے میں جتنی مقبولیت ان دونوں نے حاصل کی ہے وہ دوسرے کم لوگوں کو ملی ہوگی تو لیجیے جناب حمایت علی شاعر اور موسیقار خلیل احمد سے ملاقات کیجیے ملاقات کروانے والے ہیں ایس ایم سلیم حمایت صاحب اور خلیل صاحب آپ دونوں کو اگر میں شعر و موسیقی کے مجسمے کہوں تو بیجا تو ہر کس نہیں ہوگا کیا خیال ہے آپ کا یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جس طرح شعر و موسیقی کا ہمیشہ سے چولی اور دامن کا ساتھ رہا ہے اسی طرح آپ دونوں کا بھی ساتھ معلوم ہوتا ہے قدر کلام سلیم صاحب وہ ایک تو یہ کہ آپ نے بڑی تعریف کر لی ہماری اور ایک لفظ آپ نے استعمال فرمایا ہے کہ چولی اور دامن کا کا ہم دونوں ساتھ ہے ذرا اس میں وضاحت کچھ فرما دیں گے آپ کہ <laughs> میرا خیال ہے یہ چولی کون ہے اور سمجھتے ہیں کہ میں آپ سے یہ لفظ بڑے قاتل ہوتے ہیں <laughs> اس میں کوئی شک نہیں اگر یہ موضوع زیر بحث آ گیا تو پھر بقول آپ کے نہ چھڑا سکو گے دانے ہاں، محاورے کے اعتبار سے آپ دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر کم از کم مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میں نے کوئی اچھا سا شعر کسی خوشگلو سے ترمن کے ساتھ سن لیا ہے یہ تو خیر آپ کی ذرا نوازی ہے ورنہ میری نظر میں آپ آپ زیادہ شاعر معلوم ہوتے ہیں <laughs> خیال ہے کہ آپ اگر رہے ہیں اگر ہیں حمایت صاحب یوں تو آپ نے اکثر میوزک ڈائریکٹرس کے لیے نغمے لکھے ہیں اور جیسا کہ ابھی میں نے عرض کیا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے معاف فرمائیے گا خلیل صاحب جی۔ خلیل صاحب کے لیے جی کچھ جی۔ زیادہ نغمے لکھے ہیں اس کی کوئی خاص وجہ ہے <laughs> اس کی وجہ ہمارے صاحب خود ہی بتائیں گے ہاں سلیم صاحب اس کی کوئی خاص وجہ نہیں ہے اور وجہ اگر کوئی ہے تو بس اتنی کہ پروڈیوسر صاحبان شاید ہم دونوں کو لازم و ملزوم سمجھتے ہیں تو عرض یہ ہے کہ اس میں کوئی خاص بات نہیں ہے محض یہ بات ہے کہ ہم دونوں نے اپنا فلم کیریئر ایک ساتھ شروع کیا ہے اور اس کے کچھ توقع سے زیادہ اچھے نتائج برآمد ہوئے اس لیے عمومی طور پر لوگ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں کیا آپ ہمیشہ اپنے کام کے دوران بھی اسی طرح ہنستے مسکراتے ہیں بالکل نہیں بالکل نہیں اس معاملے میں میں آپ سے کروں جی کہ ہم میں اور حمایت صاحب میں شدید ترین اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں کس وجہ سے میرا مطلب ہے کبھی کبھی ہمیشہ نہیں بس یہی کچھ اشعار کی بندش ان کو کچھ ہمارے ٹیون کی بندش وہ اس قسم کے جی ہاں، ہے کہ یہ اٹھ کے یہاں کہنا چاہیے ذرا نوازی بہرحال پھر ملاپ کس طرح ہوا پھر خود بخود ہی آ گئے نہیں صاحب وہ مصرا آپ کو یاد ہے بڑا مزہ آتا ہے اس ملاپ میں کہ بڑا مزہ اس ملاپ میں ہے جو سلح ہو جائے جنگ ہو کر جی, جی ہاں تو وہ جنگ ہم میں جو ہوتی ہے کسی لفظ کسی شعر یا کسی ٹیون کے کسی خاص نوٹ کے سلسلے میں جہاں میرے لفظ کی جان خطرے میں پڑ رہی ہو اور جہاں ان کی ٹیون کی جان خطرے میں پڑ رہی ہو اور دونوں اپنے اپنے حدود میں اپنے اپنے سپاہ کو ہاں محفوظ اور بچانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہوں وہاں ظاہر ہے کہ ٹکرا ہو جاتا ہے کبھی ایسے حال میں اتفاق ہوا ہے کہ جنگ ہو کر ملاپ ہوا اور جس کا مزہ سننے والوں کو آیا یہ حال میں ابھی تازہ ترین جو ہے نا میں سچ کہتا ہوں کہ سب سے زیادہ جو اختلافات پیدا ہوئے ہیں وہ ایک حال میں ابھی ایک فلم میرے محبوب کے گانے کے سلسلے میں ہوا تھا کون سے گانے اور ہم کوئی چار پانچ دن تک ہم نے ایک دوسرے کی بات نہیں مانی لیکن پھر ماننی پڑ گئی اور میرا خیال ہے کہ میں نے ان کی بات زیادہ مانی اور ماننی پڑی مجھے کیونکہ میں قائل ہو گیا ایک بات اگر آپ میری بھی مان لیں تو بڑی مہربانی ہاں۔ وہ کون سا گانا ہے جس کے بارے میں آپ اتنی طویل تمید دے رہے ہیں سلیم صاحب اس سلسلے میں پہلے میری بات بھی سن یہ خلیل صاحب نے تو فرما دیا کہ انہوں نے میری بات مان لی لیکن میں نے بھی ان کی بات مانی ہے یعنی یہ نہ الزام عائد ہو کہ صاحب شاعر میری ڈائریکٹر کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کرتا بھائی صاحب بڑے عجیب مرحلے میں زندگی پھنسی ہوئی ہے یعنی بعض اوقات شعر کو پڑھنے کے یہ جب ہم کاغذ پر لکھتے ہیں تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ اس میں جگہ جگہ کہیں خلا پیدا ہو گیا اور یہ سب کرم ہمارے دوست خلیل صاحب کا ہوتا ہے کیونکہ یہ وہاں اپنے میوزک سے کچھ ہنر کچھ جلوہ دکھاتے ہیں جی ہاں، اب مثلا میں وہی شعر کی بات آ رہی تھی میرے محبوب کا گانا تھا جی ہاں، کہ میں نے میں نے ایک مطلع لکھا تھا اس میں تم سا حسین کوئی نہیں کائنات میں تم حسین کوئی نہیں کائنات میں و ادا و شرم و حیا بات بات میں تو میں یاد کر رہا تھا کہ اس میں میں نے خوبصورت پہ آپ دونوں کا کچھ جی ہاں، بڑا اختلاف ہو گیا اور اس میں اب دیکھیے کہ کیا نتائج برآمد ہوئے جی۔ خلیل صاحب کی یہ ضد تھی کہ اس میں حسین لفظ میں سے جو نون ہے حسین میں جو نون ہے اسے نون غنہ کر دیا جائے یہ آپ گوارہ نہیں کر سکتے ظاہر ہے مصرا میرا میں نے میٹر سے اتر جاتا تھا اور بے بہرا ہو جاتا یعنی میں یہ ڈرتا رہا کہ میں اپنے شعرا کے سامنے کس منہ سے یہ مصرا لے کے جاؤں گا کہیں گے کہ یہ میں نے بے وزن شیر کہہ دیا تو میں ایک یہ بات ہوئی اور ایک جگہ سے انہوں نے ایک حرف عطف وہ جی۔ اڑا دیا اب میں بڑی مشکل میں پھنس گیا کہ اس کو اس خانہ پوری کس طرح کی جائے گی خلیل صاحب نے وہ خانہ پوری فرمائی ذرا آپ انہیں سے سن لیجیے خانہ پوری کیا نہیں صاحب مجھے حسن پیدا کیا آپ نے میں یہ تو نہیں کہہ رہا حسن سمجھ لیں یا جو بھی سمجھ لیں جی۔ میرے جو سمجھ میں آیا وہ یہ تھا کہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اس کے مصرے کے جی ہاں وہ میں ایک بات معاف کیجئے خلیل صاحب ذرا جی۔ غیر متعلق سے بات آگئی یاد کہ ایک پرانے استاد کا شعر یاد آ گیا اچھا۔ کہ پہلے اس نے مس کہا پھر تخت کہا پھر بل کہا اس طرح ظالم نے مستقبل کے ٹکڑے کر دیے اگر انہوں نے بھی کسی استاد گائے کی کوئی ٹھمری سنا دی تو بہت مشکل ہو اچھا خلیل صاحب معافی چاہوں گا یہ بات تو باید طور میں نے کہی لیکن حقیقت یہ کہ خلیل صاحب نے اس میں ایک حسن پیدا کیا ذرا آپ اسے سنائی حسن میں میں نون واضح رہا ہاں اس بہرحال آپ ہاں۔ صاحب کیا یہ کہ مجھے کچھ زیادہ بہتر معلوم ہوا اور کافی جھگڑے فساد کے بعد انہوں نے میری بات مان لی میں ان کا بہت بہت شکر گزار ہوں اس میں کوئی شک نہیں ممنون ممنون جی ہاں جلان جی۔, جی میں نے اس طرح بنایا تھا کہ تم ہنسی کوئی نہیں تم سہسی کوئی نہیں کائنات میں ناز شرم ہے بات بات میں اب یہ تو میں نے سنا دیا مگر اس میں چونکہ ساز تو بالکل ہی نہیں ہے پتہ نہیں آپ کو کیسا لگا کیسا نہیں لگا یہ ٹکڑا آپ اس ریکارڈ پر سن لیجئے اس کے بعد آپ خود ہی فیصلہ کیجئے بہرحال اس کا ایک حصہ ہم اپنے سننے والوں کے سامنے پیش کرتی سنیے آئی زندگی میں میری ایسی شان سے اتری ہو جیسے کوئی آسمان سے یا جیسے آپ تاب نکل آئے رات میں کائنات میں آہ تم سارسی کوئی نہیں سجمکھی سروپ یہ ابرو ہلال سے دل میں ہے روشنی سی تمہارے جمال سے ہاں ایک جہان حسن ہو تم اپنی ذات میں کائنات میں ارے تم سا ہنسی کوئی نہیں ہاں تو حمایت صاحب اب آپ کیا خیال ہے اعلان نون ہو جاتا تو اس جی ہاں صاحب <laughs> میں محسوس کر رہا ہوں اس بات کو جی۔ اور میرا خیال ہے اب سلیم صاحب بھی آپ ہی کی تائید کریں گے اب یہ گانا سننے کے لیے تو یقیناً بہت اچھا ہو گیا مگر میں سمجھتا ہوں شاید پڑھنے کے لیے مشکل میں مبتلا ہوگا قاری لیکن ظاہر ہے کہ فلمی گانا پڑھنے کی چیز تو ہوتا نہیں وہ سننے ہی کے لیے ہوتا ہے تو میں تو سارا سماعت ہی کا حسن ہوتا ہے میرے خیال میں تو مجھے تو اچھا لگتا ہے ہمائی صاحب آپ کو کیسے ہاں صاحب بس اتنا ہوا کہ وہ ایک پرانے استاد کا پھر ایک مصرہ مجھے یاد آ گیا کہ بحر رجز میں ڈال کے بحر رمل چلے <laughs> یعنی ہم نے تو کہا کسی اور بحر میں اور بعد میں وہ نظم ہو گئی مستزاد سمجھا کسی ہاں بس یہ ہو جاتا ہے <laughs> سلیم صاحب اتنی اجازت تو میں ان سے کبھی کبھی لے صاحب اور یہ بھی ان کی مہربانی ہے ویسے ہمائی صاحب آپ کا ذاتی خیال کیا ہے اس بارے میں کہ اگر ٹیون اچھی نہ بنے تو الفاظ کا حسن نون کا اعلان ہے <laughs> نمایاں ہو جاتا ہے یا نہیں ہاں۔ نہیں صاحب سلیم صاحب یہ تو آپ نے بڑی سنجیدگی سے ایک بات کہہ دی میں تو تھوڑے سے مذاق کے موڈ میں بھی تھا بات یہ ہے کہ حقیقتاً شاعر کو میوزک ڈائریکٹر کے ساتھ کوآپریٹ کرنا چاہیے اور یہ جتنی دھنیں بنتی ہیں یہ اصل میں ایک طرح کے نئے میٹر ہوتے ہیں شاعری کے سمجھا ہمارے یہاں شاعری میں بھی جو وہ نظمیں ایسی ہیں جو گوانے کے لیے نہیں لکھی جاتی ہیں بلکہ محض کتابوں میں چھپنے کے لیے ہوتی ہیں ان میں بھی نت نئے میٹرس اور نت نئی بہروں کا تجربہ کیا جاتا ہے تو میوزک میں بھی جو چیز ڈھل کے آتی ہے تو بظاہر کوئی مصرا بے بہرا محسوس ہوتا ہے کہیں وزن سے خارج محسوس ہوتا ہے کہیں لفظ دبتا ہوا محسوس ہوتا ہے لیکن وہ سازوں اور گانے والے کی آواز کے ساتھ سج کر جب نمایاں ہوتا ہے تو اس کے اندر وہ سارا حسن جسے شیریت یا نغمگی کہتے ہیں وہ اس میں پیدا ہو جاتا ہے نتیجن شاعر اور میوزک ڈائریکٹر کا مقصد حل ہو جاتا ہے اچھا لاہور میں آج کل کون سی فلموں کے لیے آپ میوزک دے رہے ہیں اور آپ گانے لکھ رہے ہیں ایسی لاہور میں اس وقت تو ہمارے پاس جس میں ہم دونوں ساتھ ہیں کنیز میرے محبوب جو ان قریب ریلیز ہونے والی ہے اور تصویر یہ سنتوش صاحب کی پکچر ہے جنہوں نے پہلے داون بنائی تھی جی اچھا خلیل صاحب اور حمایت صاحب آپ دونوں کے لیے یہ ہائی سنس بلب بنانے والوں نے دو تحفے دیے دو اس لیے دیے کہ اگر ایک ہی میں دونوں تحفے یکجا کر دیے جاتے تو ممکن ہے کہ پھر لڑائی شروع ہو جاتی <laughs> ہے پھر بڑی مشکل سے ملاپ ہوتا ہے اور روشنی ڈالنی پڑتی کہ کس وجہ سے آپ کی یہ ناچاقی شروع ہو گئی اس لیے تو ہمایت صاحب آپ اپنا تحفہ قبول فرمائیے اور خلیل صاحب آپ اپنا تحفہ قبول فرمائیے شکریہ سر جی۔ مت دیکھیے یہ ٹیوب لائٹ آپ کی ہے اور یہ <laughs> شکریہ سلیم صاحب بہت بہت شکریہ